سفیان بن عیینہ نے زہری سے انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا وہ اپنے والد کے قسم کھا رہے تھے آگے یونس اور معمر کی روایت کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو چھپن